بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ رضی اللہ اللہ علیہ اس بات پر بات بحث کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات احادیث میں حکمتیں بیان کی ہیں اپنے احکامات کے معاملے میں اور آپ نے کسی چیز کا حکم دیا اس حکم کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے کیوں میں کہہ رہا ہوں اور اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے اضطراب رکھا ہے اور ہر انسان نے قدرتی طور پر ایک بے چینی خدا نے رکھی ہے اور جو حکم بھی کسی انسان کو دیا جاتا ہے انسان تب ان بات پر مجبور ہے کہ اس کی علت دریافت کرے کہ کیوں آپ ایک بچے کو بھی کہیں کہ یہاں سے اٹھو تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں تو اس سے جستجو ہوتی ہے کہ حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور اسے سبق سمجھ میں آتا ہے بچے کو کہ یہاں پہ کسی نے بیٹھنا ہے اس لیے وہ کچھ آتا ہے اسے سبق کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے والد نے کہا ہے بڑے نے کہا ہے کچھ نہیں ہے لہٰذا اٹھ آتا ہے کبھی اسے کوئی علت سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں آتی تو اصل بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جس تجو کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اور اصل انسان کو اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ یہ اختراب ہے جو اللہ نے اس کی تسکین بس اس ایک جملے میں رکھی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ایک انسان کہتا ہے نماز پڑھو نماز سے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہتا ہے اگر ایسے ہو گیا اور آخر پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ تو اس سکون کا اور اس اضطراب کے علاج کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے اس لیے کہ انسان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا تخاطب کس سے ہے اللہ نے کس چیز کو اپنا مخاطب بنایا ہے خدا نے کس چیز سے بات کی ہے یہ بھی سوچ لینا چاہیے حص اللہ کے مخاطب نہیں ہے احساس اللہ کا مخاطب نہیں ہے اس لیے کہ احساس جو ہے یہ جانور اور انسان دونوں میں مشترک ہے ایک جانور کو آپ دیکھیں آگ کے قریب نہیں جاتا اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ آگ جلا دے گی ایک جانور کو آپ دیکھتے ہیں پانی میں نہیں جاتا اس لیے کہ اسے پتا ہے ڈوب جائے گا یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچتا ہے تو اس قدرے مشترک ہے انسان میں اور جانوروں میں اس قدر مشترک کا حال اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ کھانا پینا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات کے تقاضے ہیں یہ سب کی سب چیزیں جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں تو پھر عقل کا کیا کام ہے عقل کے بغیر بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھیں اس لیے کہ جتنی عقل مکلف بناتی ہے اللہ نے اتنی جانوروں کو دی نہیں تو انسان کے مکلف ہوا اس لیے کہ اس سے زیادہ عقل دے دی گئی تو احساس سے بڑھ کر جب انسان کو عقل دی گئی تو یہ عقل ہے جو اصل میں اللہ کو مخاطب اور اللہ تعالیٰ عقل سے بات کرتا ہے اور عقل کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کام کرو اسی لیے ظلم جہولا کے جو لفظ آئے ہیں کہ انسان اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی تھی آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر اور ہم نے کہا کہ اس امانت کو اٹھا لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابین ملنا ان آسمانوں نے پہاڑوں نے اور زمین نے انکار کر دیا ہماری امانت کو اٹھانے سے وہ ہم انسان اور انسان نے اٹھا دی ان کا ظلم ظلم انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور چاہے ظلم اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی اس امانت کو غیر جگہ پر رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظلم سے تعبیر کیا کہ کوئی آدمی صحیح عقل ہوش و حواس ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکت کرے جو ظلم پر مبنی ہو بغیر کسی وجہ کے کسی کو تھپڑ مار دیا بغیر کسی وجہ سے کسی کے پیسے دبا دیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس قرض ادا کرنے کی رقم آ جائے تو اب جتنا تم اس کو طول دو گے جتنا اس کو ٹالو گے اتنا ہی تم ظلم کرو گے کتنی کے دوسرے کا مال ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا اس انسان کی ضروریات پوری ہوں وہ تجارت میں لگائے کچھ کرے لیکن اس انسان کے ظلم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ انسان جاہل ہے یعنی عقل کو جو اللہ نے مخاطب کر کے اقدامات دیے ہیں جب ان کے مطابق کام نہیں کرے گا تو انسان جاہل ٹھہرے گا وہ عالم نہیں ہوگا شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلسل احادیث بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں کیا حکمت بتائی تو پہلی قسم انہوں نے وہ بتائی کہ اوقات کے بدلنے میں اوقات کی تبدیلی میں کیا حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار رقتیں ظہر کی سنتیں دونوں تشریحات کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سلاط الزوال ہے سلاط الزوال کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج زائد ہو سورج بالکل ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے وہ آنی جانی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ سورج کہیں ٹھہرا رہتا ہے بلکہ آپ دوپہر کو کبھی غور کریں کسی چیز کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا سایہ ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ سایہ سمٹتے سمٹتے اصلی سایہ اس لکڑی کے برابر جب آ جاتا ہے تو یہ ایک دو منٹ کے لیے ایسے ہوتا ہے یہ اس سے کم یا اس سے زیادہ مختلف جگہوں پہ یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں زبان ایک آدھ منٹ کے لیے ہو گیا بس دو منٹ کے لیے ہو گیا اس کے فوراً بعد سایہ ایک طرف کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب سایہ بڑھتا ہے تو جو زہر کا پہلا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ زوال ہوتا ہے خدا کے لیے خدا کی طرف سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کے نیکی کے اعمال اوپر جانا شروع ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ زوال کے بعد سب سے پہلا عمل جو میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ میری نماز تو اس کی دو تشریحات کی گئی وہ کہا کہتے ہیں یا تو اس موقع پر چار رکتیں پڑھ لی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل نماز کی ترغیب دی ہے اور یا یہ کہ زہر سے پہلے جو چار ہیں فرض سے پہلے جو چار سنتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں تو اوقات کے بدل جانے سے آخر حکمت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما دیا بتا دیا کہ یہ حکمت اس کی دوسری مثال ہم نے نہیں دی لیکن اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں متعدد تعلیم مل سکتی ہیں مثلاً قرآن نے کہا کہ جب قسم کا معاملہ آ جائے تو یا آپ سونا ہوا کہ تم ان دونوں کو روک لو گے مسجد میں جنہوں نے قسم ہے مالی معاملات میں اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اسے خدا کے قرب میں خاص ایک دخل حاصل ہے کہ جو انسان اثر کے بعد کا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کو وہ انوار اور برکات نصیب ہوتی ہیں اس کی تیسری مثال آپ دیکھیں تو رات کا آخری پہر ہے اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے یعنی آپ پوری رات کو تقسیم کر لیں رات جو شرن شروع ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے لے کے صبح شادی تک ایک تو عرف میں رات ہے نا کہ سے شروع ہوئی غروب سے شروع ہوئی اور طلوع تک چلی گئی اور ایک ہے شرعی رات اور شرعی رات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ہوئی تو صبح صادق فرض کر لیجئے کہ چار بجے ہے اور فرض کر لیجئے چھ بجے سورج غروب ہوتا ہے تو یہ ساری رات جو بنے گی یہ دس گھنٹے کی بن جائے گی اب اس دس گھنٹوں کو تین پہ تقسیم کر لیں تو جو آخری حصہ اس کا آئے گا وہ ہے اللہ کے قرب کا خاص وقت اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ یہاں آ کر آواز دیتا ہے مثال کی روایت میں اس کی مزید تشریح آ گئی ہے اور وہاں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے آواز دیتا ہے کہ کوئی انسان جو قرض میں دب گیا ہو ہم اس کا قرض ادا کرتے ہیں کوئی انسان جو معافی چاہتا ہو معاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وقت جب بدل جاتا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے الشاء اللہ رحمۃ اللہ یہ بیان کی پھر اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجنا اسباب بعض الاحکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واضح کر دیا کہ جو حکم وہ دے رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کی اس کی وجہ کیا ہے وکالت المستحق اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جو سو کر اٹھتا ہے اب شاہ صاحب اللہ نے کی کئی ایک مثالیں دی ہیں اس میں سے چار مثالیں فی الحال ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں چاروں احادیث مسلسل رائے ہیں کہ نیند سے سو کر سو کر اٹھنے والا شخص اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ جدو وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ اس میں کہاں لگ گیا تو پھر اس انسار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک جھاڑنے کے معاملے میں کہا پر ان شیطان میں ہی اور شیطان جو ہے وہ اس کے نسمے میں رات بسر کرتا ہے قانت النومی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بارے میں فرمایا کہ اور جب کوئی شخص وہ سوتا ہے تو اس درخت ہو تو اس کے جسم کے آزاد غلے پڑ جاتے ہیں اور چوتھی حدیث لائے وقال کی ربی الجماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے بارے میں فرمایا کہ ان اقامت ذکر اللہ یہ جمعرات لیے ہے کہ اللہ کا حکم قائم کیا جائے اللہ کا ذکر قائم کیا جائے یہ چار مثالیں آپ کے سامنے آتی اور اصل بات یہ ہے جو انہوں نے ایک چار چار لفظوں میں بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم بعض اوقات حکم دیتے تھے اور حکم کے ساتھ ساتھ اس کی علت وجہ بھی بیان کر دیتے تھے کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا تو اس کی پہلی مثال انہوں نے دی کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اشار کرنا کہ وہ کیا کرے پوری حدیث اس طرح آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی آدمی جب سو کر اٹھے تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں بر سکی یہ تو کیا بھگوی کر چکا اور محدثین اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہاتھ اس کے اس کا ہاتھ کہاں لگ گیا ممکن ہے ناپاک ہو گیا ممکن ہے کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ سے چھو گئی ہو اور ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ جسم کے کسی ایسے حصے پہ لگ گیا ہو جہاں کوئی دانا ہو تو یہ ساری چیزیں اعتمادات ہیں اس بات کے کہ ہاتھ جو ہے ناپاک ہو سکتا ہے لہٰذا وہ پانی میں براہ راست ہاتھ نہ ڈالے حکمت کیا بیان کر دی کہ اس کی وجہ سے پانی کی ناپاک ہو سکتا ہے پھر پہ ملا ادھکاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حکمت مان لی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائی ہے تو پھر یہ صرف سونے والے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس حکمت کے تحت وہ آدمی بھی آ جائے گا جو جاگ رہا ہے جن کو کام کاج میں مصروف ہے لیکن اسے خیال نہیں رہا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے ممکن ہے کسی نجاست میں لگ گیا ہو ممکن ہے اگر و غبار پڑ گیا ہو تو یہ اس کے لیے بھی حکم آ جائے گا کہ وہ بھی آدمی براہ راست پانی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ پانی کو ناپاک کرنے سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے منع کیا ہے پانی کے جو بڑے ذخائر ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے اور پانی کا چھوٹا ذخیرہ یعنی وہ پیالے میں پڑا ہوا ہے تو اگر وہ ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ میں ناپاک ہوئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ہاتھ ڈال ہی دیتا ہے تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوتا اور کسی طرح وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا اس لیے کہ یقینی بات نہیں ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں احتمال بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو ممکن ہے ایسے ہو ممکن ہے ایسے ہو تو آپ کا طرز کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں طرز کلام کی کئی قسمیں ہیں اس لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا طرف بھی سمجھ آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطاب اپنی امت سے لوگوں سے کرتے تھے اور کس چیز کی طرف توجہ دلانی ہوتی تھی بہت شدید الفاظ استعمال کرواتے تھے لازم علیہ اللہ کرو جس شخص میں نے امانت میں قیام کر دی اس کا کوئی دین ہی نہیں جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے فکر کیا ایک آدمی کی خودکشی کا معاملہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی یہ سب چیزیں کیا ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ اندر کو خودکشی نہیں کرنی اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائی اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ خوشی کے قصے پیش آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھایا بہت مشہور روایت آئی مسلم میں ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ بڑے عربوں کے بہت بڑے سرداروں میں تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ کو آفر کی کہ آپ آئیں میرے ساتھ اور علاقے میرے میں رہیں اور ہمارے پاس اسلحہ ہے اپنا ذاتی اور ہم لڑائی شروع کرتے ہیں ان کو پارے مکہ کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی وہ اس شان کے آدمی تھے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بخار شروع ہو گیا اور اس بخار نے شدت اختیار کر دی حتیٰ کیا کیا کہ اپنی بیعت توڑ دیں اور میں واپس سے آتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کس تمہاری بیعت نہیں توڑتا اور تم بھی ہجرت نشان تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت بڑی شاندار چیز ہے اس کا بڑا ثواب ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جس نے کی وہ ان کے جو دوست بڑے کہتے دوست انہوں نے کے ایک دن کیا کہ اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو میں آپ کو کہتے ہیں انہوں نے نے کہا آج میں صبح دیکھا تو کہیں باہر گیا تھا اور فصلوں کے درمیان اس نے کہیں اپنے ہاتھوں پر زراعتی چلا لی اور رگیں اس کی گردی اور خون سارا بہ گیا ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا اور خاموش ہو پھر وہ آئے اور انہوں نے پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آج رات اپنے دوست کو آپ میں دیکھا تو جنت میں گھوم رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے چھپائے ہوئے تھے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم جنت میں ہو ہاتھ کیوں نہیں ملاتے تو اس نے مجھے ہاتھ جب اپنے دکھائے تو وہ تو خون سے بھرے ہوئے تو میں نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا اللہ عالم نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ تو نے اتنی خراب یہ بات کی ہے مطلب یہ تھا کہ تجھے اس پہ سزا ملتی مگر تم نے ہجرت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہجرت بڑی بہت بڑی چیز ہے ہماری راہ میں ہم نے معاف کیا <clears throat> تو میں نے عرض کیا کہ اللہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ نسل اللہ کا معاف سکتا ہوں جو چیز کو خود بگاڑ کے لایا نا اور ہم نے ٹھیک کر کے دی تھی ہم اسے ٹھیک نہیں کیا کرتے تو یہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا عرض کیا اللہ سے کہ اللہ جہاں سارا جسم بخشا گیا دو ہاتھ بھی بخش وہ پھر انہوں نے خواب میں ایک دن دیکھا تو انہوں نے کہا میرے دوست نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا انہوں نے کہا میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا تو اس نے کہا وہ جو پچھلی بات تھی نا وہ اس اس کا کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا اور انہوں نے میرے لیے دعا کر دی تو اللہ نے کہا ان کی دعا پہنچ گئی ہے لہٰذا ہم میرے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دیں تو ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ جس نے خودکشی کی ہے کوئی چیز ہے تو بھی دعا کرنا دوسری طرف کہ بالکل کوئی جنازہ اتنا نہیں پڑھنا تو مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات تھیں اور کبھی کبھی سننے والے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ان کو اس بات کا کرنا اور کہنا ضروری تھا یہ بات بہت زیادہ اداس سے اگر آپ دیکھیں گے تو عمر رضی اللہ کی نظر آئے گی حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا تو بہت فضول باتیں کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ اسے لے جاؤں اسے کہا تمہیں پتا ہے تمہاری زبان میں نکلوا دوں اور تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے اور میں اسے جیل میں ڈال اور پھر لوگوں کو بلایا اور فرمایا کرنا کچھ نہیں وہ تو میں نے اسے کہا ہے کہ انتظامی امور مملکت کے قائم رکھنے کے لیے کبھی دھمکی دینی پڑتی ہے تاکہ دوسرے کا دماغ درست ہو جائے باقی نہ اس کی زبان نکلوائیں گے اور نہ اس انسان کو قتل کریں گے ایسی کوئی چیز اس نے کی نہیں ہے تو یہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم کی علت بتا دیتے تھے کبھی نہیں بتا دیتے یہاں بتا دیا کہ دیکھو ہاتھ اس طرح پانی میں نہیں ڈال دینا کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارا ہاتھ نہیں لگ گیا ہو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز کی تعریف کر دیں کہ ممکن ہے ایسے ہو گیا ممکن ہے ایسے ہو گیا ہو تو پھر واجب نہیں ہو جایا کرتی بلکہ اس کا حکم مستحق کا رہتا ہے یعنی بہتر ہے کہ ایسے کر دیا جائے دوسری چیز انہوں نے بیان کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہوں نے کہا کہ ناک چھاڑنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان وہ رات بچت کرتا ہے خیشوما اس کا مطلب یہ ہے خیشوم خیشوم کہتے ہیں ناک کے اوپر کے حصے کو جہاں پر جا کر یہ ہڈی سخت ہو جاتی ہے اور بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ خیشون کہتے ہیں ناک کے درمیان میں جو ہڈی ہے جو دونوں نسلوں کو جدا کرتی ہے اس کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انسان ناک جب سو کے اٹھے تو اپنے ناک کو صاف کر لے اور فرمایا کہ شیطان یہاں پر رات بسر کرتا ہے جہاں سے ہڈی کواری شروع ہوتی ہے یعنی اس سخت حصے میں یہ خیشون کا لفظ حدیث میں کئی جگہ ہے مر جانا یہ باندھی تھی عمر رضی اللہ عنہ اور ایک شخص نے اس پہ جگر کیا تھا اور اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہاں آتا ہے کہ تو خشما عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو جس کا نصب ٹھیک نہیں تھا اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھماتے تھے پھراتے تھے اور اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی بات پورے اسلام میں لگی ہے یعنی یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ اگر ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے یا بغیر نکاح کے کوئی بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو لوگوں نے اس بچے کو برا ہو کہ تم نے ایسے کیا اس کی جتنی بھی احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا اس عورت نے آپ سے اقرار کر دیا آپ نے کرنا لوٹ جاؤ پھر فرمایا اچھا پھر آ جانا پھر آ جانا اچھا بچہ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ پھر وہ دو سال مدت رواج پوری کر کے آئی اور روٹی کھا رہا تھا ان بچوں کے نام کیا تھے کہیں نہیں ملتا کہیں پتا نہیں چلتا بچے حالانکہ ان اربوں کے ہاں چیزیں محفوظ رکھنے کا اس حد تک تھا کہ اپنے گھوڑوں تک کے نصب محفوظ رکھتے تھے کہ کون سا گھوڑا اور کون سی گھوڑی اس کنبے اور قبیلے سے آئی تھی ان بچوں کے متعلق سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا کون نہیں تھا وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی وہ تعلیم تھی جو اسلام نے دی تھی کہ جس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے تم اس کو اس کے ساتھ تومت نہیں لگا سکتے اسی لیے وہاں آتا ہے روایات میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی باندھی مر جانا کیا جو ناجائز بچہ پیدا ہو گیا تھا اسے کندھے پر اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ تھے اس کا ناپ صاف کیا کرتے تھے بچہ تھا چھوٹا یہ لفظ وہاں بھی آیا تو اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ نے یہ جو فرمایا کہ شیطان تمہارے نتنے میں رات بسر کرتا ہے ایک تشریح تو اس کی وہ ہے جو کشتی رحمت اللہ علیہ کی علامہ تو کشتی جو تھے انہوں نے شرح لکھی ہے مشکات کی اور جس کا تلوی نسخہ کئی جگہ پہ ہے حیدرآباد تکن کا ایک نسخہ لکھنے کا اتفاق ہوا تھا اس میں انہوں نے لکھا انہوں نے سب سے پہلی بات تو ادب کی لکھی انہوں نے کہا جتنی اس قسم کی احادیث آتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھپ کر کے اس سے گزر جائے اس کی لمبی مباحث میں نہ پڑے انہوں نے ادب اور احترام کا تقاضا یہ بتایا اور ہے یہ بھی ایک اصول کی بات ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور تو بشتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان معاملات تک پہنچتی تھی جسے عام عوام نہیں جانتے عام لوگ نہیں جانتے مگر آپ جانتے تھے آپ اس جہان کی اطلاع دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا سفر آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ ایک جن نے آپ پر آگ پھینکنے کی کوشش کی تو جبلیل امین نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ پڑھیں تو اس آگ سے محفوظ ہو جائیں گے اس جن کے حملے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبلیل امین نے پڑھ کے وہ چیز آپ پر پھونک دی دم کر دی اور اس جن کا اثر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا ایسی متعدد چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی کہ جو چیزیں ایک عام انسان کی نظر دیکھتی ہے نبوت اس سے بڑھ کر ایک چیز دیکھتی ہے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے قریب سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا حسا علیہ صلاحت سلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے حضور اکضر صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر میں کوئی نو جگہ اترے ہیں زمین یہاں نقل پڑے یہاں نقل پڑھے یہاں نقل پڑھے نو مقامات ایسے ہیں جہاں پھر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مویش اترے اور دو دو رقطیں پڑھتے رہے جب آپ کو بتایا گیا جبریل امین نے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں پھر عیسیٰ علیہ صلی السلام پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے دو رقطیں پڑھی اسی لیے جہاں رفت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں ترکوں نے اپنے زمانے میں مسجد بنا دی تھی اسی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر اگر نماز پڑھی ہے تو یہاں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور یہ مستحب ہے بہتر ہے نقل نماز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ثواب کی بات ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس جگہ کو گویا ایک شرک اور بگڑ کا مرکز بنا لیا نتیجہ یہ کہ سعودی حکومت کو جگہ تبدیل کرنی پڑتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گزرے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھیے جہاں مسا علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ موسا علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں مسجد اقسا کے قریب نیچے صرف زمین میں آ گئی ہے ایک ٹیلے میں آ گئی ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مٹی زیادہ بڑھتی چلی گئی اور وہ قبر مبارک نیچے چلی تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ صلاح کی نگاہ اور ان کے حواس وہ چیز دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتا تو اور گشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شیاتی واقعی انسان کے ساتھ ایسے رہتے ہوں اس لیے اگر نہ سمجھ میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نظر کرتے گزر چکی دوسری بات جی نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں استعارہ ہے استعارے کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تعبیر کیا جاتا ہے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے تمہیں دس ہزار بات سمجھایا ہے ہزار مرتبہ تم سے بات کیے تو گنتی تو نہیں ہوتی کہ ہزار مرتبہ ہے پندرہ متاثر مرتبہ کی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ رہا ہو اور شیطان اس لیے یہ کام کرتا ہے شیطان کرتا کیوں ہے اس لیے کہ عام طور پہ ناپ میں گندگی جب ہوتی ہے تو شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے اس جگہ پر آ کر رک جاتا ہے تاکہ انسان جب سوئے تو اپنا کام وہ کرتا ہے شیطان جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کام کرتا ہے کہ اس کو وسط سے ڈالتا ہے غلط خیالات کے دماغ میں پیدا کرتا ہے اور شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے بس انسان کل مجموعہ اس سوچ کا جو سوچتا ہے غلط سوچتا ہے خراب سوچتا ہے میں خرابی آ جائے اچھا سوچتا ہے صحیح سوچتا ہے اس میں آ گی اسی لیے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے بہت بزرگوں نے بہت کام کیے یہ جو سوکھیا کہتے ہیں نا کہ حدیث نفس کہ آدمی خیال خیال میں اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتا رہے تو دل ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے نا آپ ایک وقت میں مثلاً اس مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی وقت میں آپ بیت اللہ کے بارے میں سوچیں نہیں ہو سکتا ایک وقت میں آدمی ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو اللہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو بعد میں شاید اس کا علاج بتا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہا تو تصوف میں بھی سلسلہ نقشی بندیا میں اور یہ قدیم میں ہندوؤں کے ہاں بھی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے سانس بند کر لیتے اکبر بادشاہ کے ہاں آپ عجیب و غریب چیزیں جو آئی تھی ان کو اگر آپ پڑھیں تو مغلوں نے جو اپنے زمانے کی تاریخ لکھی یہ جتنے مغل تھے اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوا تھا اس کے بابری جو تھی بابر بادشاہ نے اپنے زمانے کو لکھا کہ میرے زمانے میں جو عجیب و غریب چیزیں پیش آئی ہیں جہانگیر کی درست پڑے تو وہ تو کمال کس نے لکھی ہے اس کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اکبر بادشاہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا اس کے لوگوں نے لکھا اس نے کہا کہ ایک آدمی کو لایا گیا اور اس ہندو نے کہا کہ میں ایک سال تک اپنا سانس بند رکھ سکتا ہوں مجھے اتنی پریکٹس ہے سانس جب بند کر لیتا ہے آدمی تو پھر دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کسی ایک جگہ پہ مرتکز ہو جاتا ہے ہندو کہتے تھے غلط خیالات سے بچنے کے لیے سانس روک لو صرف سینک بندیا کہ میں شاید بھی اپنے اس بات میں یہ بتاتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں تو اکبر بادشاہ کہتا ہے کہ اس جوگی کو ڈالا گیا پہلے جس میں جتنے تو راختہ میں روئی ڈال دی گئی اس سے کہا میں نے سانس لے لیا بس اس کے بعد روئی بھر دی گئی تاکہ یہ مزید سانس نہ لے سکے پھر اس کے بعد سے لکڑی کے ایک باکس میں بند کر دیا گیا اور وہ زنجیروں کے ساتھ دریا کے اندر پھینک دیا گیا اور ایک سال کے بعد جب اسے نکالا اور اس کے جسم کے سوراخ جو تھے ان سے ہم نے روئی نکالی تو اکبر کہتا ہے دس سلامت تھا ایک سال تک جو بھی سانس روکے تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے شیطان کیا کرتا ہے دن میں یہ کرتا ہے وہ کہ لوگوں کو غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ اچھے کام نہ کر سکیں اب اس سے اپنا کام تو چھوڑنا نہیں شیطان نے اور جب رات کو آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ دماغ کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس انسان کو اچھے خواب نظر نہ آئے اللہ کے فرشتے کوئی اچھی چیز انسان کے لیے نہ ڈالے اس کی روح ان چیزوں میں ملوث ہو جائے یہ شیطان ذات کے کام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطانی حرکت کو اس طرح تعبیر کیا کہ شیطان تمہارے نتنے میں آ جاتا ہے کیونکہ انسان کے لیے جب سانس لیتا ہے تو یہ سانس دماغ کی طرف سے ہوتا ہے آواز قائم ہوتے ہیں شعور قائم ہوتا ہے وہ شعور جو زندگی کے لیے ہے وہ شعور جو احساس کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے اور وہ شعور جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں کلر ڈالتا ہے دوسری تشریح محدثین نے یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس سے وہ تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ پاکیزہ آپ تمہیں نظر آنے ختم ہو جائیں وہ اس طرح کی حرکت تمہارے ساتھ سونے میں کرتا ہے لہذا جب تم اٹھو تو اپنا ناک صاف کر لیا کرو تاکہ گندگی سے نکل جائے اور سانس اچھا تمہیں آنے لگے اب جب اٹھ کے بیٹھ گئے اور دنیا کے کام کاج کو شروع کر دیا تو اب شیطان بدل سے ڈالے گا اس پہ قابو پانا ہے اور سونے کی حالت میں جو وہ خواب کو روکتا تھا اس کے لیے بندش بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختلف اقدار میں سونے سے پہلے پڑھنے چاہیے اور ہوتا یہ ہے کہ تین طرح کی چیزیں دماغ میں آتی ہیں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے اس کا شعور نکلتا ہے اور وہ شعور پرواز کرتا ہے اور وہ شعور دنیا کی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ شعور عرش تک پہنچتا ہے اور رشتوں کو دیکھتا ہے جنت کو دیکھتا ہے یہ چیزیں ایک طریقہ تو یہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان سے آدمی بیداری میں فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں آدمی نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا لیکن فرشتہ آ کے بات سے کہہ دیتا ہے وہ بات جب کہتا ہے تو اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور پھر ہوتا وہی ہے جو فرشتہ کہہ تھا یعنی وہ یعنی رہا ہے اور اچانک اس کو ایک بات جی میں آتی ہے کہ اپنا آدمی کا انتقال ہو جائے گا واقعی ہو جاتا ہے اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں گھر لوٹ جاؤں ایسے نہ ہو کوئی مشکل پیش آ جائے اور واقعی ہو جاتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کے کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ کافر بہرحال اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق جو عزیز ہے اس کے ساتھ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں اور بعض اوقات شیاطین اس کے اس کافر کو ایسی باتیں سجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں جو نبوت کے خلاف ہوتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو جایا کرتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس انسان کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے جیسے اللہ براہ راست اپنے بعض بندوں کی جان دے دیتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا رشتے آ کے کسی کی روح نکالیں اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ درمیان سے رشتوں کو بھی ہٹا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس انسان کی جان نکال دیتے ہیں اسی طرح اس انسان کو خوف بھی دکھا دیا جاتا ہے اور خواب جو دکھائے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو وہ وہی جی کی ایک فکس ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جن کی آپ نے تعبیر فرما دی بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جو جیسے دیکھا تھا ویسے ہی بیائی نہیں نے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو اب یہ خواب کیا واقعی یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کو اگر اس تفصیل سے دیکھنا ہو تو اس جگہ سید سلیمان ندوی اور شبلی نوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب تعطیل کا محتاج تھا انہیں اپنا بیٹا اسماعیل دکھایا گیا کہ تم اسے ذبح کر رہے ہو تو مطلب یہ تھا کہ تم ایک دمبے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو اور انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا میں بیٹے کو وہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ بالکل بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے تو وہ لے کے چل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد میں جو ذرا سا ادھر ہو جانا واقع ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا ورنہ اصل میں انہیں حکم یہی ملا تھا کہ دمبے کو ذبح کیا جائے لیکن ایسے ابراہیم علیہ صلاح السلام اپنی اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بیٹے ہی کا اس میں اسی ذبح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں گھوم رہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ میں نے رات ابو جہل کو دیکھا ہے جنت میں اب صحابہ رضی اللہ عنہ سب جانتے تھے کہ ابو جہل کیا بڑے حیران ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعمیر اب کون دیتا چپ رہے جس دن اکرما رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں نا کرما رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لی جب مکہ پتا ہوا ہے تو کرما بھاگے اور پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدر کا حکم دیں گے یہ چند ایک بڑے گہرے دوست تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر بن العاص اور اکرما اور عثمان بن ابو رضی اللہ عنہ اور یہ بڑے بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے عمر بن الاس جیسا آدمی سیاست میں کون تھا مکہ مکرمہ میں جو ان کے مقابلے کا خالد بن میں رضی اللہ عنہ ان سے شجاعت اس کی بڑی ہوئی تھی اسی طرح عثمان بن ابو طلحہ ان کے پاس تو بیت اللہ کی چابی تھی اور یہ اکرما ابو جہل کا بیٹا تھا سرداری تو وراثت میں ملی ہوئی تھی تو اکرما بھاگ گئے اور ان کی اہلیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور کہا اللہ کے رسول اگر کرما آ جائے تو آپ نے ہم اسے امان دیں گے تو وہ گئی جدہ اور اپنے شور کو لے کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے ان سے ملے اور اپنی چادر انہیں عنایت کروائی لی ابو لہب کے بیٹے بھاگ گئے اور ابو لہب کے بیٹے تھے اتبا اور اتبا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی منگنی ہو گئی اور انہوں نے اتبا نے انکار کر دیا ابو لاب نے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو یہ منگنی توڑ دو تو یہی زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اذیت دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا لیکن اتبا جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کا ماتا جاؤں نے اپنی چادر دی اور آپ نے سنا تو کہاں چلا گیا تھا میں نے تو تجھے اللہ سے مانگ کے لیے بس اس جملے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے اس اثر کی وجہ سے میرا جی نماز اس چیز میں لگتا ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے بہت نمازیں پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اکرما مسلمان میں آپ نے کہا وہ دیکھو میرے پاپ کی تعبیر پوری ہو گئی ابو جال کو جنت میں دیکھا تھا تو ابو جال کی کا خون تھا نا فرما یہ میرے پاپ کی تعبیر آ گئی تو شیطان یہ کرتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو گندگی کی چیزیں اس لیے کرتا ہے تاکہ آدمی اچھے خواب نہ دیکھ سکے تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ کی انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیل اپنے کام اپنے عمل کی حکمت بھی بیان کر دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کر یعنی نیند وزو کو توڑ دیتی ہے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے سارے آزاد جوڑ کھل جاتے ہیں نیند میں غفلت داری ہو جاتی ہے اور نیند میں غفلت انبیاء علیہ السلام کے داری نہیں ہوتی اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی وہ غصو کو نہیں توڑتی کی روایت کئی جگہ آج میں آئی ہے وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ عالو اٹھتے تھے جب اور فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے اور کبھی کبھی ایسی نیند ہو جاتی تھی کہ میں آپ کے سانس کی آواز ہوتی تھی اور میں کہتی اللہ کے رسول آپ نے جا کے نماز پڑھا دی فرض پڑھا دی اور آپ نے وضو نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند میرے وضو کو نہیں توڑتی دل اتنا بیدار رہتا تھا کے نیند میں ہونے کے باوجود وہ وقلت جو عام میں اتاری ہوتی ہے وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا تھا اس لیے عام اندر نکاح تمہارے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں آرام سے سوتے ہو تو جسم سے نجات کا خروج ہوگا اس ٹوٹ جائے گا تو لہٰذا جب تم اٹھو وضو کر لو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے پر وضو کرنے کی حکمت خود ہی بیان کر دی اور آخری بات آپ کے لیے جو انہوں نے فرمائی حضرت نے انہوں نے کہا کہ ببان الجماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جمعرات میں رمی کے متعلق فرمایا ان اقامت ذکر اللہ یہ رمی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے اللہ کا ذکر اس میں قائم ہو اس کی اقامت کے حج میں بہت سے فعال ایسے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتے کہ انسان کہتے اس کا کیا فائدہ مثلا صحیح ہے صفا اور مروا اب صفا اور مروا کے درمیان سات چکر ہی کاٹتے ہیں آدمی سوچتے ہیں اس چکر کاٹنے کا کیا فائدہ حضرت شاہ رحمت اللہ نے ایک تو یہ مقام بیان کیا ایک آگے چل کے اس کی حکمت بیان کریں گے وہ تو خیر کافی دور ہے مگر اس کی حکمت بنیادی طور پہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے بیان کی ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ اس سے پہلے بھی بعض محدثین نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں انہیں یادگار کے طور پہ رکھا جاتا ہے مثلاً قوموں کی زندگی میں دن ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں جیسے تیئیس مارچ سمجھ لیجیے یا وغیرہ وغیرہ جو دن ہوتے ہیں قومیں مناتی ہیں یہ ایک یادگار اور فیصلہ کن دن تھا اسی طرح کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی حالت ہوتی ہے اس کو یاد کے طور پر قائم رکھتے ہیں اسی سلسلے میں شاہ صاحب نے ایک جگہ مثالیں دی انہوں نے کہا تم دیکھو زہر اور اثر کی نماز آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے مغربی پشا اور فجر یہ تینوں نمازیں اونچی آواز سے امام پڑھاتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے پھر وہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ مکہ مقدمہ میں مسلمان یہ زہر رسد کی نماز اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے اس لیے کہ مکہ مقدمہ میں قرآن اونچی آواز سے پڑھنا یہ تو اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مطالعہ صحیح بخاری میں آیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا اپنے گھر میں سین اس کا وسیع تھا وہاں نماز پڑھا سکتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے بچے جو قریش کے آتے جاتے تھے وہ قرآن سنتے تھے سلطب وکر رضی اللہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے وکر رضی اللہ نے قریش نے جب دیکھا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے اور بچوں کو آتے جاتے تو انہوں نے کہا تو وقت کو نکالو ہو اور اس وکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ وہ ہجرت کر جائیں تو رضی اللہ جب نکلنے لگے ہجرت کے لیے کہ وہ چلے جائیں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جب کہ اللہ صلی اللہ نہیں تھے تو ابن نے ددنا آیا اور اس کے بعد بکر تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ دیں تو اس شہر میں ہم ڈوب نہ مرے اور تم جیسے اچھے اخلاق کا آدمی اور تم جو لوگوں کے خون کا فیصلہ کراتا ہے تمہارا قبیلہ اور اس نے بڑے مناسب بیان کیے اور اس نے تو اللہ اللہ کو عجیب بات کی ٹھیک وہ الفاظ اس میں گئے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے تھے جب غار ہرا سے آپ واپس آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے واپس آئے تو آپ پر کب کبھی داری کی کہ یہ کیا ہو گیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو موٹی چادر کوئی چیز ایسی تو انہوں نے دے دی اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ساری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ان آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں کل اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بتعین و الحق اور جب لوگوں پر قدرتی آفات مکہ میں آتی ہیں سیلاب ہے زلزلے اس قسم کی چیزیں تو آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو جو شخص ایسے کام کرتا ہو ورنہ اگر کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں پھوڑے یہی چیزیں اتنے درنا وکرب اسلام سے تو کس درجے کے آدمی کس طرح کے آدمی کس طرح کے آدمی آپ ہجرت کرتے ہیں چھوڑتے ہیں نہیں ہو سکتا اصل وقت کرب اللہ رہے قرآن پڑھاتے رہے کہ اتنے دردنا آئے اور یہ عربوں کا معاشرہ ایسے تھا کہ لوگ کسی کی پناہ میں رہا کرتے تھے ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تبلیغ ہے یہ سب کی سب پناہ ہوئی ہے ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کھڑے ہوئے اور آ کر چیلنج کر دیا لوگوں کے آگے بتوں کی عبادت نہ کرو اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے ابو طالب کچھ بنا ابو طالب اگر پناہ نہ دیتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا اسی لیے تو ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ گئے تاکہ طائف میں کوئی پناہ دے دے اور طائف والوں نے جو سلوک کیا انہوں نے پناہ نہیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں طائف سے تو مکہ کے دروازے بند ہو گئے حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات ہم نے باہر بسر کی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کس کی پناہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جبیر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے متعلق وہ آپ کی پناہ مانگتا ہے تو جبیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہاں, ہاں وہ تمہارا جو ڈیجی ہے اس کے والد عبداللہ کے ساتھ میری تجارت ہوتی تھی وہ تو ایسے اچھے تھے ایسے اچھے تھے اور اس سے اپنے ساتوں بیٹوں کو کہا کے اسلحہ پہنا اور اسلحہ پہنا ان سب نے آٹھ آدمیوں نے اور وہ آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو لے کے وہ داخل ہوئے اور اس نے کہا کہ لوگوں تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے جان لے کہ میں اپنا قبیلے کا اپنا آدمی ہوں یہ میرے بیٹے ہیں اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ابو جیت ہوا آیا اس نے کہا یہ تو دن تھا کس کے لیے ہم بیٹھے تھے کہ یہ کسی کی پناہ سے نکلے تو ہم اس شخص پہ ہاتھ ڈالیں اب تم اپنی پناہ کو توڑو تو اس نے کہا میں پناہ کو نہیں توڑ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس پناہ میں رہے ہیں تین سال بہت تکلیف ہوتی ہے مگر نہ عرب آزاد قبائل تھے کوئی کسی کو نہ ہوتا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے اور بدر کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں ستر آدمی تو آپ نے پہلا جملہ قیدیوں کو دیکھ لیے فرمایا آپ نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور مطلب مجھ سے آ کے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے تو میں سب کو رہا کر دیتا اس نے مجھے پناہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ بڑی تفصیل سے آتا ہے تو یہ اگر یہ اس طرح پناہ ہی چلا کرتے تھے تو یہ ہوا کیا یہاں پر جو قومی تعباد قومی دن مناتے ہیں وہاں بھی ایسے ہوا کہ مکہ مکرمہ میں وقت رضی اللہ وہ اپنے نے ایک دن آ کے کہا قریش نے سے بڑا مجبور قریش نے کہا کہ اب تک قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا بچے ہمارے گمراہ سے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ اس نے کہا وقت میں اپنی پناہ واپس دیتا ہوں رضی اللہ کا مجھے ویسے بھی پناہ تمہاری ضرورت نہیں ہے اور میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا تو دن کی روشنی میں قرآن پڑھا نہیں چاہتا اصل کے بعد آہستہ آہستہ گھروں کو چلے جاتے تھے یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا مکہ مکرمہ کل بیس تیس ہزار کی آبادی تھی لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے منڈی ختم ہو گئی بازار ختم ہو گیا اب مغرب آ گئی مغرب کے وقت مسلمان اونچی آوازیں جس ڈیرے پہ جمع ہو گئے جہاں جس گھر میں جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف لے آئے کسی کا گھر زید رضی اللہ کا فلاں کا فلاں کا تو پھر کیا ہوتا تھا یہ مکہ مکرمہ کی کسی وادی میں مغربی پیشہ اور فجر مسلمان تینوں نمازیں اونچی آواز سے تھے اب جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم نے زہر اور اثر اب بھی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے تاکہ تمہیں اپنی مظلومیت سے یہ دن یاد رہے کہ کبھی اسلام سے ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا تھا دن میں کسی کو قرآن سنایا نہیں جا سکتا تھا یہ مظلومیت تمہیں یاد رہنی چاہیے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری حکمت بیان کی ہے صفا اور مروا کی وہ کہتے ہیں اس خاتون نے چکر لگا لیا وہ خاتون ایک جگہ سے دوڑی دوسری جگہ پھر یہ ساتھ سکھ شاہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی اس کو صفا مروا سے جو حکومت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھو اتنی مجبوری اور اتنی بے بسی کا وقت بھی آتا ہے اور جس اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی تم اولاد ہو جن کی دعا کا نتیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان لوگوں پہ مظلومیت کا کبھی ایسا دور آیا تھا تو اس لیے اسے قائم رکھا گیا اب صفا اور مروا ایک اور جمرات میں جب رمی کی جاتی ہے شیطان کو کر مارے جاتے ہیں اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی کیوں سات چکر لگائے جائیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جا رہے ہیں شیطان ایک مجسمہ ہے اس کو پتھر مارنے گویا اور اس کو بھی نہیں اصل میں تو اس زمین کو پتھر مارنا ہے اسی لیے تو کہا نہیں ہے کہ رمی کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور کمکر جو ہے وہ نیچے کی طرف مارے گا اس کے جڑ کی طرف اصل کی طرف وہ ستون جہاں سے اٹھتا ہے اس ستون کو ڈائریکٹ مارنا نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسے نیچے کی طرف مارے گا وہ زمین وہ حصہ وہ جگہ جہاں سے شیطان نکلا تھا یا نظر آیا تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا کیا کہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے وغیرہ عقلت اس کو مارنے کا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اس مقام پہ دعا فرما دی تو آپ نے اسے اور بھی عبادت کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی بدنفی کرتے ہیں اور غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات یہ بھی درست نہیں ہے کہ غزالی اتنے بڑے آدمی اور علمی پایا ہونے کے باوجود احادیث کے معاملے میں کچھ نہیں احیاء العلوم میں جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں احادیث ایسی ہیں جن کی کوئی اثر ہی نہیں اسی لیے غزالی کے بعد سے افغانستان میں دینیا رحمۃ اللہ علیہ آئے بینیا رحمۃ اللہ علیہ نے آیا العلوم کی بڑی تعریف کی صحیح غزالی کی کتابیں ہیں کہ میں آئے العلوم ہے آیا بڑی قابل تعریف کتابیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی احادیث قابل اعتبار نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کو یہ احساس ہوا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے کہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے پھر انہوں نے ایک بہت بڑے محدث کو اپنے گھر رکھ لیا اور انہوں نے زندگی کے آخری دو سال میں صحیح بخاری وغیرہ کتابیں پڑھی ہیں ورنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا پایا حدیث میں اتنا بلند نہیں تھا تو اس لیے وہ اس ردی جمعرات کو اس فروا در کے درمیان دوڑنے کو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے حکم دیا اسے اس سے پورا کرنا ہے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بھی کرتے ہیں شام اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دونوں جگہ عبادت کی ہیں صفا اور مروا اس کی عبادت ہے کہ خاتون کی یاد میں تک مظلومیت یاد رہے اور یہاں پر یہ اس لیے عبادت ہے کہ یہاں پر تین مرتبہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی اللہ کو اللہ نے اس چیز کو کہا تھا کہ یہ کرو تو اس لیے اس کو بتا دیا گیا کہ یہاں پر رمی کی جائے تاکہ اللہ کی عبادت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا مشکل شریف کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو فتح اور مروا کے درمیان جو تم صحیح کرتے ہو اور یہ جو تم رمی کرتے ہو جمعرات کی یہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے لہٰذا ہر یہ مطلب یہ تھا کہ حال غافل نہ ہو اور پھر اس کے بعد دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گویا آپ نے اس کی عبادت عبادت ہونے میں اضافہ کر دیا کہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ عبادت کی جائے گی یعنی عبادت کے طور پہ دعا بھی مانگی جائے گی پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کی مثالیں دی ہیں کہ ان شاء اللہ